بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جب حد رحم والا نہایت مہربان ہے الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل رسولا اولی اجنحات مثنا و ربا یزید فی الخلق ما یشا ان اللہ علا کل شئین قدیر تمام تر تعریفات اس اللہ کے لیے ہیں جو زمینوں زمین اور آسمانوں کو بغیر کسی نقشے کے پیدا کرنے والا ہے فاطر ایسے پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں جو کہ بغیر نقشے کے پیدا کرے اور فرشتوں کو وہ قاصد بنانے والا ہے جو دو دو تین تین اور چار چار پروں والے ہیں اور وہ تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے یقین اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسیک لها جو کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالی رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے وما يمسک فلا مرسل له من بعده اور جو وہ بند کر دے تو اسے کوئی اس کے بعد کھولنے والا نہیں ہے وہ العزیز الحکیم اور وہ کمال حکمت والا اور سب پر غالب ہے یا ایوہ الناس نعمت اللہ علیکم اے لوگو اللہ کی وہ نعمتیں یاد کرو جو تم پر ہیں حل من من خالق غیر اللہ یرزقکم السماء والارض کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق عطا کرے لا الہ الا ہوا فانا تفقون اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے تو تم کہاں بہکائے جاتے ہو وَإِن فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ اور اگر وہ آپ کو جٹلائیں تو آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جٹلایا گیا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں معاملات یا سب کام یا ایوہ الناس ان وعد اللہ حق اے لوگو اللہ تعالیٰ کا وعدہ یقیناً سچا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا لہذا تمہیں دنیا کی زندگی دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے ولا یغرنکم باللہ الغرور اور تمہیں بہت زیادہ دھوکے باز دھوکے میں نہ مبتلا کر دے اللہ کے بارے میں یعنی شیطان ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا یقینا شیطان تمہارا دشمن ہے اسے اپنا دشمن ہی سمجھو یا اسے اپنا دشمن ہی بناؤ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير یقیناً وہ اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم والوں میں سے ہو جائیں اللہ دینا کفار شدید وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے الصالحات کبیر اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور سال اعمال کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے افامن الحسو امن حسنا کیا پس جس کے لیے اس کے اعمال کی برائی مزین کر دی گئی اور وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے اللہ تو یقین جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے فلا تذهب نفسك عليهم حسرات تو آپ اپنے نفس کو نہ لے جائیں ان پر حسرتوں کی وجہ سے یعنی تیری جان حسرت کی وجہ سے ان پر جاتی نہ رہے ان اللہ علیم علی جو وہ کرتے ہیں یقین والا ہے واللہ ارسل الریاح اور اللہ وہ ذات ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا فتصیر صحابن تو وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں فسقناہ بالدن بلد میتن تو ہم اس کو ایک بنجر بے آباد مردہ شہر کی طرف لے جاتے ہیں فاحینا بہل اربا بعد موتیہا تو ہم زمین کو مرنے کے بعد زندہ کرتے ہیں یعنی بنجر کرنے کے بعد اس کو زرخیز کر دیتے ہیں کذالک النشور اسی طرح ہے اٹھایا جانا من کان یرید العزت فللہ العزت جميعا جو عزت چاہتا ہے تو یقینا عزت سب کی سب اللہ ہی کے لیے ہے الیہ یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه اسی کی طرف پاکیزہ بات چڑھتی ہے پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور سال اعمال وہ بلند کرتا ہے تو یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جہت ہے کہ کلم طیب اور عمل صالح اوپر کی جانب اللہ کی طرف اٹھتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم اللہ کے لیے جہت ثابت نہیں کرتے یہ نہیں تعین کر سکتے کہ اللہ کس طرف ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اوپر کی طرف ہے بلندی کی طرف والذین یمکر یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور اور وہ لوگ جو برائیوں کی خفیہ تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے ومکر اولئک هو یبور اور ان لوگوں کی خفیہ تدبیریں وہ برباد تباہ شدہ ہیں ہلاک ہونے والی ہیں واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم جعلکم ازواجا اللہ وداط ہے جس نے تم کو مٹی سے بنایا پھر نطفے سے پھر تمہارے لیے بیویاں بنائیں وما تحمل من انسا ولا تدع الا بعلمه اور کوئی بھی مؤنث نہیں اٹھاتی کچھ بھی اور نہ ہی اس کو رکھتی ہے یعنی کسی کو نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے اللہ بھی علمی ہی مگر اس کے علم کے ساتھ اس کے علم میں سارا کچھ ہوتا ہے وما من معمر اور نہیں عمر دیا جاتا کوئی عمر گزارنے والا ولا ينقص من عمره اور نہ ہی کوئی کمی ہوتی ہے اس کی عمر میں الا فی کتاب مبین الا فی کتاب مگر یہ سب کچھ کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے ان على الله يسير یقینا یہ اللہ پر نہایت آسان ہے وما يستوي البحران اور دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے ہادا عذب فرات سائغ شرابہ وہادا ملح اجاج یہ میٹھا ہے فرات پیاس بجھانے والا سائغ شرابہ خوشگوار ہے اس کا مشروب وہادا ملح اجاج اور یہ نمکین ہے اجاج بہت زیادہ نمکین بہت زیادہ کڑوا وَمِن كُلِّن تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا اور ان میں سے ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلِيَةً تَلْبَسُونَهَا اور تم اس سے زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو وَتَرَ الْفُلْكَ فِيهَا مَوَاخِرَا اور تو دیکھے گا کشتیوں کو اس میں مواخرہ پانی کو پیچھے کی جانب چیرنے والی پانی کو چیر کے چرنے والی لتب من فضلی ہی تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو ولا اللہ تشکرون اور تاکہ تم شکر کرو یورج اللیل فی النہار و یورج النہار فی اللیل وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے وہ سخر شمس اول قمر اور سورج اور چاند کو اس نے مسخر کیا کلو یجریلی اجر مسمنا سب کے سب ایک مقررہ مدت کے لیے چلتے ہیں ذالکم اللہ ربکم یہ اللہ ہے تمہارا رب لہ الملک اس کے لیے بادشاہی ہے والذین تدعون من دونہی ما یملکون من قتمیر اور وہ لوگ جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں کتمیر وہ چھلکا جو گٹلی کے اوپر ہوتا ہے کھجور کی گٹلی کے اوپر ان لا اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے ولو اور اگر وہ سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہ دیں یا تمہاری درخواست قبول نہ کریں ویوم القیامت یکفرون بشرککم اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے ولا یونبی مثل خبیر اور تجھے پوری طرح خبر رکھنے والے کی طرح کوئی خبر نہ دے گا یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ اے لوگو تم اللہ کی ہاں فقیر ہو محتاج ہو واللہ هو الغنی الحمید اور اللہ ہی بے نیاز ہے اور سب تعریفوں کے لائق ہے این یشا یذہبکم ویأتی بخلق جدید اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے فما ذلك على الله بعزيز اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے ولا تزر وازره وزر اخرى اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی وان تدعو مثقلت مثقلت الى حملها لا يحمل منه لا يحمل منه شيء اور اگر کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان اپنے بوجھ کی طرف بلائے گی تو اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا جائے گا ولو کا نزا قربا اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی ہوں انما تنذر الذين يخشون ربهم واقاموا الصلاه یقینا آپ تو صرف ان لوگوں کو ڈراتے ہیں جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب کے ساتھ اور نماز انہوں نے قائم کی وہ منتظک فانما اناما لنفسه اور جو پاکیزہ بنا سو وہ اپنے لیے ہی پاکیزہ ہوا ہے والى الله المصير اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے وما يستوي الاعمى والبصير اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے ولا الظلمات ولا النور اور نہ ہی اندھیرے اور روشنی ولا الظل ولا الحرور اور نہ سایہ اور نہ دھوپ وما يستوي الاحياء ولا الاموات اور نہ ہی برابر ہو سکتے ہیں زندے اور مردے ان اللہ یسمع من یشاء اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سنا دیتا ہے وما انت بمسمع من فی القبور اور آپ جو قبروں میں ہیں ان کو سنانے والے نہیں ہیں ان انت اللہ ندیر آپ تو صرف محض ڈرانے والے ہیں انا ارسلنا قبل حق کی یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے وہ امن امت ان اللہ خلا فیحہ نذیر اور کوئی بھی امت نہیں ہے مگر اس میں گزرا ہے ڈرانے والا یعنی ہر امت میں ہم نے ڈرانے والا بھیجا ہے وہ یکذبوا فقد كذب الذين من قبلهم لما جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير اور اگر انہوں نے آپ کو جٹلایا ہے تو آپ سے پہلے بھی ان ان لوگوں نے جٹلایا تھا جب ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل اور کتابیں اور روشن کتاب لے کے آئے ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑا جنہوں نے کفر کیا تھا سو میرا ڈرانا کیسا ہوا یا کیسا رہا میرا انکار کرنا الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها کیا تو نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تو اس کے ذریعے ہم نے پھل نکالے جن کے را را را اپنا رنگ مختلف ہیں ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابی بسود اور پہاڑوں میں سے کچھ سفید ہیں اور سرخ ہیں مختلف ہیں ان کے رنگ اور کچھ کالے سیاہ ہیں النَّاسِ الناصوتوابی مختلف الوانو کا كَذَلِكَ اور لوگوں جانوروں اور چوپاؤں میں سے مختلف رنگ ہیں اسی طرح کے انما یکش اللہ من العلماء یقیناً اللہ تعالی سے اس کے بندوں میں سے صرف جاننے والے ہی ڈرتے ہیں یعنی وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں علم رکھتے ہیں وہی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں ان اللہ عزیز غفور یقین اللہ تعالی سب پر غالب اور بہت بخشنے والا ہے ان الذين كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا يرجون تجاره لن تبور وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی وہ ایسی تجارت کا یقین رکھتے ہیں کہ جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے یا جس کے اندر کوئی تباہی بربادی نہیں ہے لیوفیہم اجورہم تاکہ ان کو ان کے اجر پورے پورے دے اور اپنے فضل سے زائد بھی دے ان غفور شکور یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير اور وہ جس کو ہم نے آپ کی طرف کتاب میں سے وہی کیا ہے وہ حق ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہیں یقین اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کی خوب خبر رکھنے والا اور ان کو خوب دیکھنے والا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا پھر ہم نے ان کو اس کتاب کا وارث بنایا پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چنا فمن ہم ظالم النفسی ومن ہم مختصد تو ان میں سے کچھ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے اور کچھ میانہ رو ہیں فمن ہم سابق بالخیرات بدن اللہ اور ان میں سے کچھ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے ہیں اللہ کے حکم سے ذالک هو الفضل القبیر یہ بہت بڑی فضیلت ہے یا یہ بہت بڑا فضل ہے جنات عدن یدخلونہا ہمیشگی کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے یحلون فیہا من اسابر من ذہب ولؤلؤا وہ پہنائے جائیں گے اس میں سونے کے کنگن اور لؤلؤ کے موتیوں کے ولباسہم فیہا حریر اور ان کا لباس اس میں ریشم ہوگا وقال الحمد للہ اذهب اذهب عنا الحزن ان ربنا نا شکور اور وہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہم سے غم کو لے گیا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا یقیناً ہمارا رب بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے دار من فضله لا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب وہ ذات جس نے ہمیں ٹھہرایا ہے اقامت والی اقامت والے گھر میں یا ہمیشہ رہنے والے گھر میں کہ ہم کو اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور نہ ہی کوئی تھکاوٹ یا نہ کوئی تھکاوٹ پہنچتی ہے اور نہ چور ہونا نصب ہلکی پھلکی تھکاوٹ اور لغوب تھکاوٹ سے چور ہو جانا چور ہونے والی تھکاوٹ والذین کفروا لهم نار جہنم وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے لا یقضى علیہم فیموتوا نہ ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں ولا یخفف عنهم من عذابها اور نہ ہی اس کے عذاب میں سے کچھ ان پر ہلکا کیا جائے گا کذالک نجزی کل کفور اس طرح ہم ہر ناشکرے کو بدلہ دیا کرتے ہیں وہ ہم یسترخون فیہا وہ اس میں چلائیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل اے ہمارے رب ہمیں نکال لے ہم نیک عمل کریں گے اس کے خلاف جو ہم کیا کرتے تھے یعنی پہلے برے کرتے تھے اب اس کے خلاف یعنی نیک اعمال کریں گے اولم نعمرکم ما يتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر کیا تم کو ہم نے عمر نہیں دی اتنی کہ جس میں نصیحت حاصل کرنے والا اگر چاہتا تو نصیحت کر لیتا نصیحت حاصل کر لیتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا فروقو اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے ان اللہ عالم الغیب عالم غیب السماوات والارض یقینا اللہ غیب آسمانوں اور زمینوں کا جاننے والا ہے علیم بذات الصدور یقینا وہ سینوں والی چیزوں کو خوب جاننے والا ہے والذی جعلکم خلائفہ فی الارض وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفے بنایا جانشین بنایا فمن کفر فعلیہ کفرہ تو جس نے کفر کیا اسی پر ہے اس کا کفر ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا اور کافروں کا کفر ان کے رب کے ہاں انہیں ناراضگی سکے سوا اور کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا اور کافروں کو ان کا کفر خسارے اور نقصان کے سوا اور کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا قل ارأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ام آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل ان يعد الظالمون بعدهم بعدا الا غرورا کہہ دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جنہیں تم نے اللہ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ تو زمین میں سے انہوں نے کون سی چیز پیدا کی ہے یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی دلیل پر قائم ہیں بلکہ ظالم لوگ ان کے بعض بعض کو دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتے ان اللہ السماوات والارض ان تزولا یقین اللہ نے ہی آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوا تھامے رکھا ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹیں ولا ان ضالا تھا ان امسا کا من احد من بعده اور اگر وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو یقینا اس کے بعد کوئی بھی ان کو تھامے گا نہیں انه كان حليما غفورا یقینا وہ نہایت مردبار اور بے حد بخشنے والا ہے واقسم بالله جهدا ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن اهدا من احد الامم اور انہوں نے پختہ قسمیں کھاتے ہوئے اللہ کی قسم کھائی کہ واقعی اگر کوئی ڈرانے والا ان کے پاس آیا تو وہ ضرور امتوں میں سے کسی بھی امت سے زیادہ ہدایت پانے والے ہوں گے فلما پھر جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو اس نے ان کو دور بھگانے کے سوا کچھ بھی زیادہ نہیں کیا استقبال سے یہ زمین میں تکبر کی وجہ اور بری تدبیر کی وجہ سے ولا مکر سے یو اللہ بھی اہلی ہی اور بری تدبیر اپنے تدبیر کرنے والے کے سوا کسی کو نہیں گھیرتی فہل درون اللہ سنت الاولین تو کیا یہ پہلے لوگوں کے طریقے کا ہی انتظار کر رہے ہیں فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا سو آپ اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہ پائیں گے ولن تاجد علی سنت اللہ تحویلا اور نہ کبھی اللہ کے طریقے کو پھیر دینے کی کوئی صورت پائیں گے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کیا انہوں نے کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسے تھا جو ان سے پہلے تھے وکانو اشد مِنْهُمْ قوتا وہ ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض اور اللہ کو کوئی چیز بھی آسمانوں اور زمین میں عاجز کرنے والی نہیں ہے کان انکان قدیرا یقینا یقیناً خوب جاننے والا اور پوری پوری طرح طرح پر پر قادر ہے ولو اللہ الناس بما کسبوا اور اگر اللہ تعالی لوگوں کو ان کے اعمال کی وجہ سے پکڑے ظهرها تعالیٰ کا تو زمین کی پشت پر کوئی جاندار نہ چھوڑے اجل مسمى لیکن وہ انہیں ایک مقررہ مدت تک مؤخر کرتا ہے فعدا جا اجل فان اللہ كان عبادی بصيرا تو جب اس کا مقرر کردہ وقت آ جائے گا تو یقیناً وہ اپنے بندوں کو ہمیشہ سے ہی خوب دیکھنے والا ہے